ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں حفظ بن غیاس نے حدیث سنائی نیز ابو قریب نے کہا ہمیں ابن ابی زائدہ نے خبر دی نیز امر ناقد اور ابن نمیر نے کہا ہمیں مربان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی ان سب یعنی حفظ ابن ابی زائدہ اور مروان نے عاصم سے انہوں نے ابو متوکل سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے حفظ بن سے روایت کرنے والے ابو بکر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا دونوں بار کے درمیان وضو کر لے نیز این یعود یعنی پھر سے کے بجائے این یعاوت یعنی دوبارہ کے الفاظ استعمال کیے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو سات